آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان نسلا تنہا عن فحشا اول منکر بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو اللہ ازوجل کا جو فرمان ہے وہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ بے شک اللہ ازوجل نے ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو آخر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود ہماری ہم جو بے کر رہے ہیں ہم بری باتوں سے بچ نہیں پا رہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں معلوم یہ پڑتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نمازیں درست ہے جو ہم جو ہے بے حیائی اور بری باتوں سے بچے ایک یہ سوال آتا ہے پھر اس کے بعد میں اگر اور سوچا جائے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اب تک کے ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ نماز دیکھ کر پڑھتے ہیں انہوں نے اب تک کی نماز دیکھ کر پڑھی ہے کسی سے سیکھ کر نہیں پڑھی یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے بچپن میں ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو دیکھے ہمارے ابا کو دیکھے ہمارے داداؤں کو دیکھے نماز پڑھتے ہوئے ہمارے جو پڑوسی ان کو دیکھے نماز پڑھتے ہوئے جو محلے والے ہیں ان کو آزو بازو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے جس طرح وہ اٹھتے تھے ہم بھی اسی طرح اٹھتے تھے جس طرح وہ سجدہ کرتے تھے ہم بھی اسی طرح سجدہ کرتے تھے تو یہی بات ہوا کرتی تھی کہ ہم نے یہ نماز صرف دیکھ کر سیکھی ہے اصل میں نماز کو پڑھ کر ہم نے نہیں سیکھی کہ نماز کے مسائل کیا ہے نماز درست کیسے ہوتی ہے نماز کے لیے کیا کیا شرائط ہے ہم نے یہ سب جو ہے اس ان تمام چیزوں پر ہم نے توجہ نہیں دی تو اللہ ازوجل نے ہم کو جب یہاں پہ اللہ ازوجل نے ہم کو توفیق دیا ہے کہ ہم جو ہے نماز کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ کورس سیکھنے کے اللہ نے ہم کو توفیق دی اللہ ازوجل کا لاکھ شکر احسان ہے الحمد تو ابھی سب سے پہلے جو ہے نماز کے تعلق سے جو جو معاملات آئے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیے کیونکہ علماء فرماتے ہیں اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ حالات کے حساب سے کام کیا جائے جیسے بچہ بالغ نہیں ہوا ہے تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے تمام شرائط و فرائض سیکھ لے تاکہ اس کو نماز پڑھنے میں جو ہے اس کو دشواری نہ ہو اس کو کوئی یعنی کہ معاملات ایسے پیش نہ آئے جس سے اس کی نماز باطل ہو جائے جیسے ہمارے ادھر کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز تو سیکھتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہماری بات یہ ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں ہمارا ہم نے کیا پڑھا ہے کیا کیا ہم کو خود کو ہاں سمجھ میں نہیں آتا تو حالات کے مطابق یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے آدمی جو ہے نماز کے شرائط فرائض نماز کا مکمل طریقہ سیکھ لیں تاکہ بالغ ہونے کے بعد میں اس کو سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس کی نماز درست ہوتی جائے پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی تاجر ہے اگر وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تجارت کرنے سے پہلے پہلے وہ جو ہے تجارت کے مسائل سیکھ لے کہ کس طرح خریدنا ہے کس طرح بیچنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ مکمل طریقے سے وہ یہ ان تمام کو مسائل سیکھے اسی طرح جو حج کرنے جانے والا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حج حج کرنے جانے سے پہلے عمرہ کرنے جانے سے پہلے وہ اپنے تمام مسائل کو سیکھ لے کہ حج کس طرح کرنا ہے طواف کس طرح کرنا ہے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے صفا مروہ پہ کتنے چکر لگانے ہیں صفا مروہ میں صحیح کہاں سے شروع کرنی ہے یہ ہم کو یہ سب سیکھنا ضروری ہے جو حج کرنے والا ہے تو اسی طرح تمام معاملات جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں دین کے معاملات سے ہم کو اس سے پہلے پہلے وہ کام سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تو دیکھیے فکر کی میں اب شروع کر رہا ہوں فکر کی چار قسمیں ہیں آواز آ رہی ہے نا میری ہیلو جی جی آ رہی ہے جی، برابر برابر سے سے آ رہی ہے ہاں، آواز برائے کرم فکر چار قسمیں ہیں فکر مطلب مسئلہ مسائل فکر کی چار قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے العبادات عبادت فکر کی چار قسمیں اس میں سے ایک عبادت ہے عبادت میں نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام چیز آ گئی عبادت میں یہ آپ دھیان میں رکھے پھر اس کے بعد میں ول معاملات معاملات معاملات یعنی بزنس لین دین خرید و فروخت کرنا یہ ایک مسائل ہو جاتے ہیں پھر تیسرا آتا ہے ول منا مطلب طلاق نکاح اس میں جو بھی مسائل آتے ہیں وہ منعقات میں شمار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک آتا ہے ول جنایات جنایات کا معنی ہوتا ہے کریمنل کیس کوئی اگر چوری کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی کوئی اگر ڈاکو ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی کسی نے اگر زنا کیا تو اس کی کیا سزا ہوگی یہ تمام چیز اس میں گنے جاتے جنایت میں تو فکر کی چار قسمیں ہیں ایک تو عبادت ہے ایک نکاح طلاق ہے ایک ایک خرید و فروخت ہے اور ایک کریمنل کیس یعنی کہ کس کی کیا سزا ہوگی وہ سب تو اب اس میں بھی معلوم یہ پڑتا ہے العبادت میں کہ سب سے پہلے جو ہے اب ان چار قسموں میں بھی سب سے افضل سب سے افضل چیز ہے تو وہ عبادت ہے یہ چاروں مسائل میں اگر سب سے افضل چیز کوئی ہے تو وہ عبادت ہے اب اس کے اندر بھی ایک مسئلہ یہ ہے کیا عبادت میں بھی سب سے افضل کوئی چیز ہے تو نماز ہے حج بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے زکوٰۃ بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے لیکن ان چاروں چیزوں میں بھی افضل نماز ہے نماز ان چار تمام عبادتوں میں بھی تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے اب نماز کے تعلق سے کہا گیا ہے نماز کا معنی ڈکشنری میں لکت میں آپ دیکھو گے تو نماز سلاد کا معنی ڈکشنری میں آتا ہے الدعا دعا کے معنی میں آتا ہے اور شریعت میں اگر نماز کا معنی دیکھو گے سلاد کا معنی تو یہ ہے کہ ایسے مخصوص اقوال و افعال یعنی ایسے مخصوص بول ایسے خاص بول جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہو گئی کوئی سورہ ہو گئی نیت ہو گئی پھر اس کے بعد میں جو ہے رکو میں جانے کی تسبیح ہو گئی سجدے میں جانے کی تسبیح ہو گئی مخصوص اقوال یعنی بول اور مخصوص افعال یعنی ہم رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ ایک مخصوص افعال ہے یہ مخصوص فعل ہے کام ہے تو شریعت میں کیا کیا کہا گیا مخصوص اقوال و مخصوص افعال جو مفتتح تم بھی جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں نیت کی میں نے چار رکعت ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر ہم نیت کرتے ہیں تو جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر تکبیر سے شروع ہو گئی اور مختتا تم بھی تسلیمی اور سلام پر ختم ہوتی ہے یعنی ایسے مخصوص افعال و افعال شریعت میں نماز کا معنی ایسے مخصوص اقوال و افعال جو تقبیر سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پر ختم ہوتی ہے اب اس میں ایک چیز آتی ہے کہ فرض آئین کتنے ہیں اب نمازیں جو ہے تو نماز پانچ اول العینی کیا یعنی کہ فرض پانچ ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ پانچ نماز فرض آئین ہے نمازوں میں اور یہ تمام و رات میں فرض آئین ہے اب نماز کا معاملہ شروع کب سے ہوا یہ بات جاننی ہے نماز کا معاملہ معراج کی رات لئی لطل اسرا معراج کی رات میں نبوت کے دس سال بعد نبوت کے دس سال تین مہینے رجب کی ستائیسویں تاریخ رجب کی ستائیسویں رات میں رجب کی ستائیسویں رات میں یہ معاملات نماز فرض کی گئی تو نماز فرض کب سے کی گئی معراج کی رات نبوت کے دس سال تین مہینے ستائیسویں رجب کی رات میں نماز فرض کی گئی اور پھر نماز جب فرض کی گئی اسی کے ساتھ وضو بھی فرض کی گئی ہے نماز کے ساتھ وضو بھی فرض کی گئی ہے لیکن دوسرے دن ظہر سے نماز قائم کی گئی فجر کی نماز ادا نہیں کی گئی تھی ڈائریکٹلی دوسرے دوسرے دن ظہر کی نماز سے نماز قائم کی گئی تھی اب یہ چیز ہو گئی اب نماز کن کن لوگوں پر واجب ہے وہ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ نماز کن پر واجب ہے کن پر نہیں واجب ہے کہ اکثر لوگ بولتے وہ بیمار ہے اس پر نماز واجب نہیں ہے تو وہ جو ہے پاگل ہے پہلی نماز زور کی ہے کیا جی پہلی نماز زہر کی ہے کیا حضرت پہلی نماز زہر کی ادا کی گئی تھی سب سے پہلی جی جی جزاک اللہ تو اب نماز کس پر واجب ہے کس پر نہیں وہ سیکھنا ہے تو پنج گانا نماز جو ہے ہر مسلمان حضرت یہ کون سی حضرت جی نماز کون سی ہجری میں فرض ہوئی نماز ہجری سے پہلے فرض ہوئی ہے اچھا اچھا اچھا ہجرت سے پہلے نماز فرض نہیں کون سا سن کون سا تھا وہ تو سوال کا جب تاریخ سوال جواب برائے کرم کیجیے مفتی صاحب کو سنیے بہت برابر بتا رہے تو آپ ذرا سنیے برائے کرم سب برابر سے سے سنیے شکریہ شکریہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بھائی شکریہ بھائی جزاک سوری سوری تو نماز تین لوگوں پر واجب ہے مسلمان پر مسلمان پر مکلف پر طاہر پر مسلمان یعنی اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو پنج گارہ نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے فرض ہے اگر کوئی لکشمن ہو رام ہو لکھن ہو تو اس کے لیے جو ہے کوئی نماز اس کے لیے فرض نہیں ہے نماز مسلمان کے لیے فرض ہے تایا ان نما تجیب المکتوبات الخمس اللہ کل مسلم تمام مسلمانوں پر نماز فرض ہے رام لکشمن کے اوپر نہیں ہے مکلفین مسلمان بھی ہو اور مکلف بھی ہو مکلف مطلب عقیل و بالغ ہو وہ شخص جو عقل بھی رکھتا ہے اور بالغ بھی ہو یعنی کہ پاگل نہ ہو اور بالغ بھی ہو اس کی عمر جو ہے سن بلوک تک پہنچ چکی ہو اس پر نماز واجب ہے توہیر پر توہیر یعنی پاک یہاں توہیر سے مراد عورتیں ہیں یعنی کہ عورتیں جیسے ہاں، یہ کوئی جنابت والا شخص ہے تو نماز جنابت والے شخص پر بھی واجب ہے لیکن طاہر سے مراد عورت پر یعنی کہ جو نفاذ اور حیض والی عورت ہوتی ہے اس پر نماز واجب نہیں ہے جو حیض اور نفاذ والی عورت ہوتی ہے اس پر نماز واجب نہیں ہوتی ہے تو نماز تین لوگوں پر واجب ہے مسلمان مکلف طاہر پر اب دیکھیے کس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر اگر اس کی نماز قضا ہو چکی ہے اس کے اوپر قضا ادا کرنا واجب نہیں ہے اس کے اوپر قضا کرنا واجب نہیں ہے تو شخص کون ہے تو اللہ کل فلاح یجب القضا اللہ کا فرین اصلی گن ادا اسلم تو اگر کوئی اصلی کافر ہے بچپن سے ہی وہ کافر تھا کافر کے گھر میں ہی وہ پیدا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر راما کاکا کو لے لو راما کاکا جو ہے بچپن سے ہی وہ راما ہے اور وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ کافر ہے اب اس میں یہ ہو گیا کہ جب وہ مسلمان بن جائے جب کوئی کافر مسلمان بنے اصلی کافر جب مسلمان بنے تو اس پر جو جتنی اس کی نماز قضا ہوئی ہے وہ قضا نماز اس پر واجب نہیں ہے جیسے کوئی شخص اصلی کافر تھا بچپن سے کوئی شخص کافر تھا اور بیس سال تک وہ جو ہے کافر ہی رہا پھر اس کے بعد میں جو ہے بیس سال تک کافر ہی رہا بیس سال کے بعد اس نے جو ہے ایمان لے آیا کوئی کافر بیس سال کے بعد ایمان لے آیا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نماز قزا ہوئی ہے وہ نماز پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے پھر اسی طرح ولا الا سبھی ارا بلا گا اور وہ بچہ جو بالغ ہو گیا ہے جو بالغ جو بچپن کے زمانے میں جو اس کی نماز قزا ہوئی ہے وہ بھی اس کو قزا نماز ادا کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے بچے کے لیے ولا عقل اور نہ اس شخص پر ضروری ہے جس کی عقل ظاہر ہو گئی ہے مطلب کوئی شخص اگر پاگل ہو گیا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی نماز جو ہے قزا کرنا واجب نہیں ہے اس کو اس کے لیے نماز کو قزا کرنا واجب نہیں ہے جب وہ اچھا ہو جائے جیسے کوئی پاگل پانچ پانچ سال تک پاگل رہا کوئی شخص پندرہ سال کے بعد پاگل ہو گیا بیس سال تک وہ پاگل رہا یعنی پانچ سال تک وہ پاگل رہا کوئی شخص جو ہے کوئی شخص بے ہوش ہو گیا دو دن تک وہ بے ہوش رہا آواز کٹ رہی ہے حضرت ابھی ہاں، آ رہی ہے حضرت برابر جی جی کوئی شخص اگر پانچ سال تک پاگل رہا بالغ ہونے کے بعد سے یا کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد میں بے ہوش ہو گئے پانچ دن تک یا دس دن تک تو ایسی صورت میں جب وہ اچھا ہو جائے جب وہ پانچ سال کے بعد میں اچھا ہو گیا یا جو وہ دو دن کے بعد ہوش میں آ گیا تو اس کی دو دن کی جو نماز قضا ہوئی ہے یا جو پانچ سال کی جو پاگل پن میں جو اس کی نماز چھٹی ہے تو ایسے شخص کے لیے نماز کو ادا کرنا یعنی کہ قضا کو ادا کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے ایسے شخص کے لیے پھر اسی طرح ولا الا ہاں ولا نفسا اور جو حیض والی عورت ہے اور نفاس والی عورت ہے جو حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں جو ان کی نماز قضا ہوئی ہے اس پر بھی ان کے لیے نماز کو ادا نماز کو قضا کرنا ان کے لیے واجب نہیں ہے جب وہ پاک جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے لیے جو نماز کو قضا کرنا واجب نہیں لیکن یوسن قضا او تھا زمانت سبا بھارت امیز لیکن سنت ہے اس بچے کے لیے جس کے تمیز آنے کے بعد میں تمیز سے لے کر بالغ ہونے تک جتنی اس کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنا سنت ہے اس کے لیے اس بچے کے لیے جیسے کوئی شخص آٹھ سال میں تمیزدار ہو گیا اس کو تمیز آ گئی وہ کھانے پینے خود سے کرنے لگا جو بھی یعنی کہ ٹوائلٹ باتھ روم جو بھی معاملہ ہے وہ سب خود سے کرنے لگا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے سنت ہے کہ پانچ جیسے کوئی شخص آٹھ سال کی عمر میں تمیزدار ہو گیا تو پندرہ سال میں وہ بالغ ہوا ہے تو سات سال کی نماز اس کو قزا کرنا سنت ہے یعنی مکمل جتنی سات سال کی نماز ہے اس کو ادا کرنا اس کے لیے سنت ہے پھر اسی طرح کوئی شخص بے ہوش تھا یا پاگل تھا جیسے میں نے بتایا پانچ سال تک کوئی شخص پاگل رہا یا کوئی شخص دو دو دن تک بے ہوش رہا تو دو دن کی نماز بے ہوش والے کی اب پانچ سال کی نماز جو پاگل تھا ارے جو پاگل تھا تو اچھا ہونے کے بعد میں صحت یاب ہونے کے بعد میں ان کے لیے سنت ہے کہ وہ تمام نماز جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے تمام کو جو وہ ادا کرے ان کے لیے سنت ہے واجب نہیں ہے لیکن جو حیض والی جو حیض والی عورت ہے اور نفاذ والی عورت ہے جو نمازیں حیض کی حالت میں اور نفاذ کی حالت میں جو ان کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان کے پاک ہونے کے بعد میں ان کا نماز کو قزا یعنی ادا کرنا نماز کو حرام ہے عورت نماز ادا نہیں کرے گی جو اس کی حیض کی حالت میں جو نماز سے قزا ہوئی ہے اور نفاذ کی حالت میں جو نماز قزا ہوئی ہے وہ اس کو ادا نہیں کرے گی نہ اس کے لیے سنت ہے نہ واجب ہے بلکہ اس اگر ادا کرے گی تو حرام ہوگا گناہ ہوگا اس کے لیے حیض اور نفاذ والی عورت کو نماز کو ادا کرنا یہ حرام ہوگا اور رہا کوئی شخص جو مرتد ہے یا جان جو جی۔ جان بوجھ کر نشہ کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے اب جیسے کوئی شخص مرتد ہو گیا کسی نے جو ہے ایسے کفری الفاظ بولا جو عقائد کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو گیا یعنی کہ مرتد ہو گیا تو ایسے شخص کے لیے یعنی کہ اگر وہ دو دن تک اگر مرتد رہا کافر رہا تو ایسے شخص کے ایسا شخص جب واپس اسلام لائے گا تیسرے دن تو دو دن کی نمازی جتنی قضا ہوئی ہے تمام کو اس کو ادا کرنا واجب ہے کیونکہ اس کے اسلام لانے کے بعد میں وہ کافر ہوا ہے اصلی کافر نہیں ہے وہ اس لیے اس کو واپس ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے پھر اسی طرح جو جان بوجھ کر نشہ کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اگر وہ دو اس نے نشہ کیا ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد میں اس کے لیے ضروری ہے واجب ہے کہ وہ ظہر عصر اور مغرب کی نماز وہ ادا کریں ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے عقل کو ظاہر کیے تھے اور وہ خود سے جو مرتد ہوا تھا اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے ان لوگوں کے جو ہے نماز کو ادا کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عقل زائل کرنے پر مجبور ہے جیسے آپریشن وغیرہ جو ہوتا ہے جیسے اوپن سرجری ہو گئی اوپن سرجری وغیرہ یا بائی پاس کا آپریشن یعنی نہیں وہ آپریشن جس کے لیے بے ہوش کرنا یا عقل ظاہر کرنا جو ہے ضروری ہوتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے وہ نماز کو بعد میں ادا کرنا اس کے لیے سنت ہے اس کے لیے اور اس کے لیے جو ہے گنہگار نہیں ہوگا اور اس کو جو ہے قزا نماز ادا کرنا بھی اس کے لیے واجب نہیں ہے تو یہ ہو گئی کس کے اوپر نماز واجب تھی کے نماز واجب نہیں تھی یہ مکمل ہو گیا یہ تمام مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے واجب اور نا واجب کی جی جی الحمد للہ حضرت بہت اچھے جی، سے ماشاء اللہ ابھی ممانعت کب زائل ہوتی ہے اور کب عارض ہوتی ہے یعنی نماز کس کے لیے چھوٹ ہوگی اور کس کے لیے جو ہے پڑھنا ضروری ہوگی اب وہ دیکھے جب ایسی ممانعت زائل ہو جائے جیسے کوئی شخص کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا کوئی شخص پاگل تھا صحت یاب ہو گیا اچھا ہو گیا کوئی کوئی بچہ تھا بالغ ہو گیا اور کوئی حیض یا نفاس والی عورت تھی وہ پاک ہو گئی یعنی اس کا حیض بند ہو گیا نفاس بند ہو گیا وہ پاک ہو گئی اب یہ چیز یعنی یہ ممانعت ہے کافر کفر کی حالت میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے پاگل پن کے حالت میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے تو اس پر تو نماز واجب نہیں ہے اور وہ بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر نماز واجب ہے جو حیض اور نفاذ والی عورت وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو جب وہ پاک ہو جائے گی یہ تمام ممانعت زائل ہو جائے گی تو ان کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم بچنا چاہیے تو نماز پڑھنا واجب ہے وہ سماعت پڑھے اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کے لیے ایک تکبیر کہنے کا وقت باقی تھا ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں جیسے ظہر کی نماز کا وقت صاف مسلک کے مطابق ایسے ہی مثال دے رہا ہوں میں کہ تین پینتیس پہ جو ہے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تین پینتیس پہ تو تین بج کے چونتیس منٹ چھپن سیکنڈ پر وہ جو ہے جو کافی تھا وہ مسلمان ہو گیا پھر چھپن وہی تین بج کے چونتیس منٹ چھپن سیکنڈ پہ یعنی کہ دو منٹ پہلے ایک ایک سیکنڈ پہلے یعنی کہ اتنی مقدار کہ اللہ اکبر کہہ سکتا تھا وہ اور جیسے اللہ اکبر کہنے کا وقت باقی تھا اور وقت ختم ہو گیا اتنی ہی مقدار باقی تھی اور وہ جو ہے وہ شخص مسلمان ہو گیا کافر سے وہ شخص پاگل تھا اچھا ہو گیا کوئی بچہ تھا بالغ ہو گیا اسی طرح حیض و نفاذ والی عورت کی پاک ہو گئی اس کا حیض نفاذ بند ہو گیا صرف ایک تکبیر کا ایک تکبیر کہنے کا وقت باقی تھا تو ایسے شخص کے لیے نماز وہ نماز پڑھنا واجب ہے سمجھ میں آئی بات ظہر کے نماز ختم ہونے کا صرف ایک تکبیر کا وقت باقی تھا وہ شخص مسلمان ہو گیا بچہ تھا بالغ ہو گیا پاگل تھا اچھا ہو گیا اور جو ہے نفاذ نفاذ ہے والی عورت تھی پاک ہو گئی تو ان کے لیے جو ہے نماز پڑھنا واجب ہے ایک تقبیر کہنے کا وقت باقی رہا تو اور اسی طرح اگر عصر کے وقت میں وہ بچہ جو ہے ایک تقبیر کہنے کا وقت باقی تھا عصر عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے اور وہ شخص جو ہے پاگل تھا اچھا ہو گیا کافر تھا مسلمان ہو گیا بچہ تھا بالغ ہو گیا حیض اور نفاذ علی عورت تھی پاک ہو گئی تو اس کے لیے ضروری ہے وہ ظہر کی نماز بھی پڑھے اور عصر کی نماز بھی پڑھے کیونکہ شافعی مسلک میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے شافعی مسلک میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے اس وجہ سے جو وہ ظہر کی نماز بھی پڑھے گا اور عصر کی نماز بھی پڑھے گا اور اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے جیسے عشاء کی نماز کا آخری وقت جو ہے مثال کے طور پر صبح چار بج کے پچیس منٹ پر ہے تو پچیس منٹ یہ چار بج کے پچیس منٹ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک تقبیر کا وقت کہنا وقت باقی تھا کوئی شخص مسلمان ہو گیا یا پاگل تھا اچھا ہو گیا بچہ تھا بالغ ہو گیا حیض نفاذ والی عورت تھی پاک ہو گئی تو ایسی عورت کے لیے بھی جو ان تمام لوگوں کے لیے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہے پھر ابھی یہ وہ چیز ہو گئی جو ممانعت زائل ہوتی ہے یہ وہ چیز ہو گئی ابھی وہ چیز ہے کہ ممانعت آ جائے پہلے تو ممانعت زائل ہو گئی ابھی مسئلہ یہ کہ اگر کسی کی ممانعت آ جائے جیسے کوئی شخص اچھا تھا پاگل ہو گیا یا کوئی شخص جو ہے کوئی شخص جیسے کوئی عورت پاک تھی حیض حیض نہیں آیا تھا اس کو حیض آ گیا تو کوئی شخص مسلمان تھا کافر ہو گیا ایسی صورت میں اس کے لیے نماز واجب ہے اگر اس نے ایک تقبیر کینک یعنی ایک فرض نماز ادا کرنے کا وقت اس نے پایا تو اس کے لیے نماز ادا کرنا ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں جیسے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے بارہ بج کے چالیس منٹ پر ایک مثال بارہ بج کے چالیس منٹ پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور چار منٹ میں جو ہے آدمی کے ظہر کی نماز ہو سکتی ہے یا پانچ منٹ پکڑ لیے لیجیے پانچ منٹ کے اندر آدمی کی ظہر کی نماز ہو جائے گی اور اس شخص نے پانچ منٹ پایا اس نے اتنا وقت پایا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا تھا یا عصر کا عصر کا عصر کی نماز ادا کر سکتا تھا مغرب کی نماز ادا کر سکتا تھا عشاء کی نماز ادا کر سکتا تھا اس نے اتنا وقت پایا تھا پاگل ہو گیا مسلمان تھا کافر ہو گیا یا عورت پاک تھی ناپاک ہو گئی حیض آ گیا اس کو تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ نماز پڑھنا جب وہ مسلمان ہو جائے گا واپس سے تو اس کے لیے وہی نماز ظہر کی نماز جتنا وقت اس نے پایا تھا وہ نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہے پھر اسی طرح جو پاگل تھا اس نے جو نماز جو وقت پایا تھا چار رکعت پڑھنے کا اس نے نہیں پڑھا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا اچھا ہونے کے بعد میں صحت یاب ہونے کے بعد میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زہر کی نماز کو پڑھ لے جو نماز وہ جس نماز کا وقت اس نے پایا تھا یہ ممانعت آ گئی تو ایسی صورت میں تمام وقت کو جو ہے واپس ادا کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ نماز کو ادا کرنا اس کے لیے بعد میں ضروری ہے ابھی یہ چیز ہو گئی ایک تو ہم نے پہلے یہ پڑھے کہ فکر کی کتنی قسمیں ہیں نماز کب واجب ہوئی نماز کا فرض ہوئی پھر دوسری چیز نماز کس کے اوپر واجب ہوتی ہے کس کے اوپر واجب نہیں ہوتی چوتھی چیز ہم نے یہ پڑھے کہ ممانعت ظاہر ہونا یا ممانعت آ جانا جیسے کوئی کافی تھا مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا وہ ہم نے پڑھے تو یہ بھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ممانعت اور گئے ممانعت والا جی جی ہاں آ آ گیا گیا جی۔ حضرت مگر ایک سوال ہے جی جیسے زہر کی نماز کے لیے تین منٹ باقی ہے وقت زہر کا اور جی۔ ہم نے جماعت رکعت باندھ لیے اور دو رکعت ہوئی دو رکعت اثر کے وقت میں گئی تو یہ ادا ہوئی یا قزا ہوئی کیا نیت کرے نماز ادا ہوگی اگر زہر کے وقت میں اس نے نیت ادا کیا ہے تو جتنی رکعت اس نے پڑھا ہے وہ ادا میں ہو جائے گی شکریہ وقت کے اندر ہوئی ہے وہ ادا میں ہوگی باقی جو باہر گئی ہے وقت کے باہر وہ قزا میں ادا ہوگی اچھا ابھی نماز ترک کرنے والے کی کیا سزا ہے وہ دیکھیے حد و تاریخی سلاد جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اس کی کیا حد ہے اس کی کیا سزا ہے تو نماز کو نماز کی وجودیت یہ دن کی معلومات اور معلومات کے دن میں سے ہے اور چالو ہونے والا ہے نماز کی وجوبیت معلومات دن میں سے ہے تو جو شخص جان بوجھ کر نماز کا انکار کرے جو شخص جو شخص نماز کا انکار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا اس کے کفر کی وجہ سے یہ کچھ بول رہے آپ اخلاق بھائی آپ کچھ بول رہے ہو آپ کی آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی بولیے بولیے میں سن رہا ہوں مائک کھلا رہ گیا تھا بولیے جی تو جو شخص نماز کا انکار کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا اس کے اس کے کافی ہونے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا اور اگر اس نے وقت اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے جان بوجھ کر سستی کے طور پر اس نے نماز کے وقت کو قضا کر دیا جسے ظہر کا وقت ہے ظہر کے وقت کو کسی نے جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے اس نے ختم کر دیا نماز کو ادا نہیں کیا پھر اسی طرح جو جمع کا وقت ہے جیسے ظہر اور عصر کی نماز دونوں جمع کی جاتی ہے اس نے ظہر کا وقت بھی اس نے قضا کر دیا نماز ادا نہیں کیا اور اسی طرح عصر کی نماز بھی اس نے ادا نہیں کیا سستی کے طور پر اس نے نماز کو قضا کر دیا ظہر اور عصر دونوں وقت یا مغرب کی نماز بھی قضا کر دیا اور عشاء کی نماز بھی کر دیا قزا تو اس نے جمع کے وقت کو بھی اس نے قزا میں گزار دیا تو ایسے شخص کو بھی قتل کیا جائے گا جو سستی کے طور پر نماز کو قزا کرے اس کو بھی قزا اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے تو ایسی صورت میں لیکن جو سستی کے طور پر جس نے نماز قزا کیا ہے اس کو جو ہے قتل تو کیا جائے گا لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اس کو جو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی جائے گا لیکن جس شخص نے نماز کا انکار کیا ہے ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا اس کی سزا کے طور پر اور اس کو جو ہے نہ غسل دیا جائے گا نہ دفنایا جائے گا اس کو ایسے ہی پھینک دیا جائے گا اور یہاں پہ علماء یہ فرماتے اس کو پھینکنے کے بجائے ایک گڑا کھودے اور اس کو اس کے اندر ڈال دے اور اس کے اوپر ایسے مٹی ڈال دے تاکہ اس کی بدبو سے لوگوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچے اس وجہ سے ایسے شخص کو جو ہے یہ دفنا صرف سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کو ایسے ہی گڑے میں ڈال دیا جائے گا نہ غسل دیا جائے گا نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اب جو ہے نماز کا حکم کس کو دینا ہے نماز کا حکم کس کو دینا ہے تو آیا ہے یو عمر بادہ سب تم بچوں کو حکم دو بچوں کو حکم دیا جائے گا تمیز دار بچے یعنی ممیز بچہ جو بچہ تمیز رکھتا ہے یعنی کہ وہ تمام چیز اپنے ہاتھ پیر سے کر لیتا ہے اپنے خود سے کر لیتا ہے جیسے کھانا پینا ٹوائلٹ وغیرہ وہ تمام چیز اپنے خود سے کر لیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جو ہے ایسے بچوں کو نماز کا حکم دینا یہ سنت ہے ایسے بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے گا ویود ربو علیحا بادہ اشرین اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے گا تو اس کو مارا جائے گا نماز ترک کرنے پر جب بچہ سات سال کی عمر میں پہنچ جائے تمیزدار بچہ تو اس کو اچھا۔ جو ہے نماز کا حکم دیا جائے گا اور دس سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو جو ہے مارا جائے گا اور اس پہ حدیث پاک میں آیا ہے لما روا ابو داود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرسبیا بسلاتی بچوں کو حکم دو ادا بلغا سب سنین جب وہ سات سال کی عمر میں پہنچ جائے تو بچوں کو حکم دو و ادا بلغا اشرا سنین فد ربو علیہ جب بچہ دس سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو اس کے ترک کرنے پر مارے فد علیہ اگر بچہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرے بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو اس پر مارا جائے گا اب کس پر واجب ہے بچے کو حکم دینا بچے کو حکم کون دے گا اب وہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ یجبا البا تی بچے کو حکم دینا اس کے آبا پر اس کے آبا و اجداد اس کے ابا اس کے والد پر ول اس کے ماہوں پر ول اجدادی ول اس کے دادا دادی اور نانا نانی پر یہ واجب ہے کہ وہ بچے کو جو ہے حکم دے نماز کا اور بچے کو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارا جائے یہ حکم ہے تم مل اب امی ابا بھی نہیں ہے بچے کے دادا دادی بھی نہیں ہے نانا نانی کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بچے کو تو کس پر واجب ہے بچے کو حکم دینا تو جس پر وسیعت کی گئی ہے بچے کو جس پر وسیعت کی گئی ہے کہ تم ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرنا فلاں جو معاملات دیے گئے جس پر جس پر وسیعت کی گئی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ جو ہے بچے کو حکم دے نماز پڑھنے کا اور نہ پڑھنے پر اس کو مارے پھر اسی طرح ان پر واجب ہے کہ بچے کو تمام شرائط کے علم سکھائے شرائط کے شریعت کے جتنے بھی علم ہیں شریعت کے جیسے قرآن پاک کو پڑھنا تجوید کے ساتھ پھر اس کے بعد میں نماز کے مسائل حج کے مسائل زکوٰۃ کے مسائل خرید و فروخت کے مسائل ان یعنی وہ تمام مسائل جو جو تمام جو بچوں کے جو ہے لائف میں آنے والے ہیں اسلام کے تعلق سے وہ تمام مسائل سکھانا ان پر واجب ہے اب کس کے پیسوں سے سکھایا جائے گا اب وہ بھی ہے اور ان کو تو پہلے بچوں کو تمام شریعت کے علم سکھانا ہے اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ان پر واجب ہے پہلے تو پہلے تو ماں باپ پر واجب ہے اس کے بعد میں دادا دادی نانا نانی پر واجب ہے پھر پھر جس پر پر واجب ہے اسی طرح وہ شخص وہ جس کے نفقے میں آتا ہے وہ شخص یعنی جو شخص اس بچے کا نفقہ سنبھال رہا ہے نفقہ دے رہا ہے اس شخص پر واجب ہے کہ وہ جو ہے اس کو شریعت کا علم سکھائے اور اس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اس کے نہ کرنے پر اس کو مارے جب وہ رشید بالغ ہو جائے جب بچہ رشید ہو جائے ہماری وہاں نہیں آ رہی ہے حضرت صحیح سے آواز ہم کو تو برابر آ رہی ہے آپ کے پاس شاید پرابلم مجھے بھی آواز الحمد برابر آ رہی ہے شاید آپ کا نیٹورک صحیح نہیں ہے رضا بھائی آپ اپنا ریٹ چیک کیجیے جی ہاں جی تو اس کے تعلیم کی اجرت بچے کی تعلیم کی بچے کی تعلیم کی اجرت کون دے گا جو بھی بچے کی تعلیم کا خرچ آئے گا اس کے مدارس میں جانے کا اس اس کے کپڑوں کا کا کی کتابوں تو یہ بالکل ہمیں چیک کیجیے نا آپ کا رضا بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے میوٹ پہ رکھیے کیونکہ بار بار ڈسٹربینس ہو جائے اور اپنا کیمرا بھی آف کر دیجیے جی تو بچے کی تعلیم کی اجرت سب سے پہلے اس کے کے خود سے اگر بچہ بچے کی اتنی پراپرٹی ہے کہ وہ اس کے مال سے پڑھ سکتا ہے تو اس کے مال سے ہی بچے کی تعلیم کی اجرت دی جائے گی کہ اس کے بعد میں اس کے والدین کے پیسوں سے دی جائے گی کہ اس کے بعد میں پھر اس کے اس کے والد کے خرچ سے دی جائے گی اگر والد نہیں ہے پھر اس کے ماں کے خرچ سے جو ہے بچے کی اجرت دی جائے گی اگر والدین بھی کوئی نہیں ہے تو اس کے جو اوسیا ہوں گے جن کو جن پر وصیت کی گئی ہے بچے کی جس پر ذمہ داری ہے وہ بچے کے یہاں تعلیم کی اجرت کا تعلیم کا خرچ اٹھائیں گے اگر وہ بھی نہیں ہے تو علاقے میں جو امیر لوگ ہیں علاقے میں جو پیسے والے ہیں جو ان کا خرچ اٹھا سکتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس بچے کی جو ہے تعلیم کی اجرت دے اس بچے کو جو ہے شریعت کا علم سکھائے ان پر واجب ہے یہ مکمل نماز کے تعلق سے تو مکمل ہو گیا کہ کیا چیز ضروری تھی کیا چیز نہیں تھی ابھی جو چیزیں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے اور کیا چیزیں نہیں نماز درست ہونے کے لیے کتنے شرائط ہیں کتنے فرائض ہیں اس کی کیا کیا سنتیں ہیں اب یہ تمام چیز آئے گی یہ تمام چیز آپ اگر نوٹ کرو گے تو زیادہ بہتر رہے گا سمجھ لو یہ تمام چیز اگر آپ لوگ نوٹ کرو گے تو زیادہ بہتر رہے گا جی آپ بولیے لکھ لیتے ہیں نماز کی شرطیں دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے نماز کے لیے شرائط اور فرائض دونوں ضروری ہے شرائط الگ ہے فرائض الگ ہے نماز کے لیے شرائط اور فرائض دونوں ضروری ہے ان دونوں کے بغیر شرائط اور فرائض کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی تو شرائط اور فرائض دونوں ضروری ہیں اور نماز کے رکن اور نماز کے شرائط یہ دونوں کا جو ہے نماز کے شرائط پانچ ہے اور نماز کے فرائض چودہ ہے نماز کے شرائط پانچ ہے اور نماز کے فرائض چودہ ہے تو نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے حدث ناپاکی سے پاک ہونا یہ آپ لکھ لیجئے نماز کے پانچ شرائط یا یاد کر لیجیے اگر آپ یاد کر سکتے ہو تو نماز کے پانچ شرائط ہے حدث ناپاکی سے پاک ہونا حدث ناپاکی یعنی کہ حدث ناپاکی یعنی کہ وضو سے آدمی ہونا اگر اگر اس کا وضو نہیں تو وضو کرنا اگر غسل نہیں ہے تو غسل کرنا یہ حدث سے پاک ہونا چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی دونوں سے پاک ہونا چھوٹی ناپاکی یعنی وضو بڑی ناپاکی یعنی غسل تو دونوں سے پاک ہونا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے دوسرا ہے نجاست سے پاک ہونا یعنی وہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے جس جگہ پر اس کا پاک ہونا اس کے بدن کا نجاست سے پاک ہونا اس کے کپڑے کا نجاست سے پاک ہونا یہ تینوں چیز نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے کپڑے کا بدن کا اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے یہ دوسرا ہو گیا تیسرا سطر عورت یعنی مخصوص اعضا کا چھپانا مسلک پہ سطر عورت ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان جو کچھ ہے تمام سطر عورت ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک جتنا ہے ناف اور گھٹنے کے درمیان میں جو کچھ ہے تمام سطر عورت ہے کوئی اگر گھٹنے کے اوپر اگر دکھاتا ہے تو حرام ہے جیسے آج کل کے یہ جو آج جو معاملات جو ماحول چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے مطلب ہاف پینٹ پہنتے ہیں یعنی ہاف چڈی پہنتے ہیں جس سے جو ہے گٹنے کے اوپر کا حصہ دکھتا ہے جو یعنی کہ نائٹ میں سونے کے لیے وغیرہ پہنتے ہیں یا سوئمنگ کے لیے پہنتے ہیں اگر وہ گٹنے پر آتا ہے تو وہ حرام ہے اتنا گٹنا گٹنے گٹنے سے لے کے ناف تک مکمل حصہ چھپانا واجب ہے اگر کوئی شخص نہ چھپائے تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کا دیکھنا دکھانا مکمل طور پر سب گناہ ہے حضرت ایک سوال ہے حضرت اجازت ہے جی آج کل جو فیشن ہے جینس پہنتے بیچ میں وہ پھٹی ہوئی رہتی ہے ران پہ تھوڑا جی۔ سا بھی اگر پھٹا ہوا رہے تو کیا نماز ہوں گی ستارے عورت پورا ہوگا دیکھیے پھٹنے جو جینس وغیرہ جو پھٹی رہتی ہے اگر جینس اس طرح سے پھٹی ہے کہ اس کی چمڑی نظر آ رہی ہے اس کا جی۔ جو سطر ہے گھٹنے سے لے کے ناف تک اس میں جو کوئی حصہ کوئی بھی حصہ نظر آتا ہے تو نماز نہیں ہوگی ورنہ نماز ہو جائے گی جی اور ناف کے نیچے جیسے آج کل جو جینس پہنتے ہیں ٹی شرٹ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو جھکتے تو جو پیچھے کا حصہ دکھتا ہے اس سے نماز ہوگی حضرت ستر ہاں۔ عورت ہے وہ ہاں جی ناف سے لے کر نیچے تک جتنا ہے سب کچھ ستر عورت ہے اگر نماز میں اگر جینس نیچے ہو جاتی ہے یا پینٹ نیچے ہوتی ہے یا لنگی نیچے ہوتی ہے یا اوپر ہوتی ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر سطر عورت نماز میں دکھ گیا تو نماز نہیں ہوگی نماز کو دوڑانا ضروری ہے چاہے وہ ایک بال کی اتنا بھی ہو گیا جی کتنا ہی کیوں نہ دکھے سترے عورت نہیں دکھنا چاہیے ایک بال ہی کیوں نہ اور یہ تین چیز ہو گئی آپ نے نوٹ کیے ہو جی نوٹ کیا حضرت جی چوتھا استقبال القبلہ یعنی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا یہ چوتھی شرط ہے اگر یہ نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے جیسے اکثر ہمارے گھروں میں جو قبلہ صحیح سے معلوم نہیں ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ کہیں اور ہوتا ہے آدمی کہیں اور ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے اگر قبلے کی طرف اگر نماز نہیں اگر منہ نہیں ہوگا سینہ نہیں ہوگا تو اس سے نماز نہیں ہوگی اور پانچویں شرط ہے وقت ہونے کے بارے میں پورا پورا یقین ہونا یعنی وقت داخل ہو چکا ہے اس کا پورا علم ہونا ضروری ہے ابھی جیسے چار بجے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چار بجے اس نے چار بج کے پانچ منٹ پہ نماز ادا کر لیا چار بج کے پانچ منٹ پہ اس نے نماز کے لیے تقبیر باندھ دیا اور نماز پڑھنے کے بعد لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ وقت داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگرچہ وہ وقت کے اندر پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے وقت کا معلوم ہونا کہ ہاں نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے کوئی نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے گمان کیا کہ نماز کا وقت ہوا ہوگا اور وہ وقت کے داخل کے اندر اس نے نماز جیسے چار بجے نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس نے چار بجے گمان کر لیا کہ نماز کا وقت ہوا ہے نہیں غالباً ہو گیا ہے کیونکہ ایسے وقت میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس نے یہ گمان کیا اور نماز کا وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے گمان کرنے کے بعد میں تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر نماز کا وقت نہیں ہوا ہے اس نے گمان کیا ہے جیسے تین بج کے پچپن منٹ پہ اس نے جو ہے گمان کیا نہیں نماز کا وقت ہوا ہوگا اور اس نے نماز ادا کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو چاہیے کہ جب اس کو معلوم ہونے کے بعد میں پھر سے وہ نماز کو لوٹانا اس کے لیے ضروری ہے تو یہ نماز کے پانچ شرائط ہیں پہلا وضو سے ہونا غسل سے ہونا یعنی اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا غسل نہیں ہے تو غسل کرنا یعنی حدث سے پاک ہونا ناپاکی سے پاک ہونا دوسرا جگہ کا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے جگہ کا کپڑے کا اور جو ہے بدن کا جسم کا نجاست سے پاک ہونا اسی طرح تیسرا سطر عورت ناف سے لے کے گٹنے کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا نجاست سے پاک ہونا یہ ضروری ہے یہ تو یہ ضروری ہے چوتھا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے پانچواں وقت کے بارے میں پورا پورا یقین ہونا یہ مکمل طور پر اس کا معلوم کرنا یہ ضروری ہے اگر آدمی نے کسی نے قبلے کی طرف رخ ہو کر نماز نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس نے وقت جانے بغیر نماز پڑھا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی کسی کی جینس پھٹی ہوئی تھی پینٹ پھٹی ہوئی تھی جو ہے گھٹنے کے اوپر کا حصہ نظر آ رہا تھا یا ناف کے نیچے جو آگے سے یا پیچھے سے حصہ اس کا نظر آ رہا تھا تو ایسی صورت میں بھی جو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی اس کو جو ہے نماز کو لوٹانا واجب ہے اور کسی کے بدن پر جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے آتے ہیں تو ہمارے کپڑے پر جو نجاست لگ جاتی ہے ہم کو نماز پڑھنے کے بعد میں نظر آتا ہے کہ جو ہے نماز مطلب کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے یا جو ہے ناپاکی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی تو اس سے جو ہے نماز معلوم بعد میں معلوم پڑنے کے بعد میں ضروری ہے کہ نماز پھر سے لوٹا دے چاہے نجاست بدن پہ ہو کپڑے پر ہو یا پھر جو ہے بدن پر کپڑے پر یا جگہ پر جس جگہ نماز پڑھے وہاں پر نماز وہاں پر نجاست ہو اگر بعد معلوم پڑ جائے تو نماز پڑھنا لوٹانا واجب ہے تو یہ قبلے کا رخ اگر ہاں، حضرت قبلے کا رخ اگر معلوم نہ ہو تو کیا کریں وہ اس کا مسئلہ انشاءاللہ شاء جی. تفصیل سے آگے آئے گا ابھی جی، کل جی۔ جو ہے جیسے آج پانچ شرائط جو بتائے ہیں پہلا وضو غسل کے بارے میں دوسرا نجاست کے بارے میں تیسرا سطر عورت کے بارے میں چوتھا استقبال القبلہ کے بارے میں پانچواں جو ہے نماز کا وقت کا معلوم نماز کے وقت کے معلوم ہونے کے بارے میں تو انشاءاللہ یہ ایک ایک کی اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ اسی میں آپ کی پوری نماز جو ہے پورے دس دن آپ کے اسی میں گزریں گے یہی پانچ شرائط میں اور اس کے بعد ہی جو ہے آپ کے آخر میں جو ہے دو دن میں آپ کو نماز کے فرائض بتائے جائیں گے مکمل طور پر آپ کی نماز ان شاء اللہ نے چاہا تو ان ہماری نمازیں انشاءاللہ اللہ درست ہو جائے گی تو یہ آپ لوگ ان کو جو اس کو جو یاد کرے اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھے کہ ہمیشہ جو ہے وضو غسل سے وضو غسل کے بغیر نماز نہیں ہوگی دوسرا نجاست اگر بدن پہ کپڑے پہ جگہ پر لگی تو نماز نہیں ہوگی سطر عورت یعنی کہ نہ کے درمیان میں اگر کوئی جگہ اگر کھلی باقی یعنی کہ کھلی ہوئی ہے صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی حضرت جی۔ ایک سوال لے جی وہ بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بون جی۔ بون گرتا ہے جی دھونے کے بعد بھی اٹھ کے کھڑے رہے تو یا وہ وضو کرنے کے بعد اٹھے تو نماز میں رکو میں جانے کے بعد بہت سے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے تو جو وہ پانی کا بوند آتا ہے پیشاب کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کتنے مرتبہ آدمی وضو کرے گا وہ اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا اس کو دائم الحدث کہا جاتا ہے جی ایسے شخص کو دائم الحدث کہا جاتا ہے انشاءاللہ اس کا بیان جو ہے کل ہوگا آج کا وقت غالباً زیادہ ہو گیا ہے ٹائم سے نہیں الحمد للہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو آج کے تمام مسائل جتنی چیزیں آج آپ کو بتائی گئی مکمل سمجھ میں آیا ہے آپ کو الحمد للہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بتایا جزاک اللہ فی الدارین جزاک اللہ خیرہ اور کسی کا سوال کچھ حضرت گستاگی کی معافی چاہتا ہوں بیچ میں سوال کرتے رہتا ہوں اس لیے لوگوں کا ایک سوال یہ ہے اگر وقت ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں جی جی ہلو پوچھیے جی حضرت سوال کروں ہاں جی بولیے جی بولیے پکا کس کا من کر سوال بولیں گے آج ہاں اظہر یہ پوچھ رہے تھے کہ عورتوں کو قزا نماز عمر قزا پڑھنا ضروری ہے کیا اگر کوئی نماز ہے اور نفاذ کی حالت میں اگر کوئی نماز چھٹی ہے تو اس کو پڑھنا واجب نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نماز قضا ہوئی ہے تمام نمازوں کو قضا جی عارف بھائی السلام علیکم بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بی جی سی میں خاصے شاید اوپر جائے گا کیونکہ یہ گولڈ جو ہے ابھی اوپر گیا ہے تو لوگ اس میں سے گولڈ سے نکال کے خاص شاید بی جی سی میں ڈالیں گے آپ گولڈ پرائز دیکھ رہے ہیں نا اس وقت جی اور کوئی مسئلہ نہیں میری طرف سے تو ہو گیا الحمدللہ کسی کو کسی کا کوئی سوال کس طرح پڑھنے کا جی تھا جی دیکھیے قزا نماز بھی جو دو طرح کی ہوتی ہے آدمی سے قزا ایک قزا نماز ایسی ہوتی ہے جو آدمی جو ہے جان بوجھ کر قزا کرتا ہے ایک قزا نماز جو آدمی جان بوجھ کر قزا کرتا ہے اور ایک قزا نماز جو جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھولے سے یا جانے انجان جو انجانے میں ہو جاتی ہے آدمی جیسے آدمی نیند میں تھا اٹھ نہیں پایا اور نماز قزا ہو گئی ایسی صورت میں تو یہ جو ہے انجانے میں ہو جاتا ہے تو وہ نماز جو جان بوجھ کر کسی نے قزا کیا ہے وہ فوراً ادا کرنا جو ہے ضروری ہے فوراً اس کو اور جو نماز اچھا، اچھا۔ غیر عذر سے جو ہے فوت ہوئی ہے جو عذر کی وجہ سے فوت ہے جیسے کوئی سویا ہوا تھا ہمیشہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتا تھا مگر آج یعنی تھکان کی وجہ سے کسی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ پا یعنی کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پہلے جو اس کی عشاء کی نماز جیسے مثال کے طور پر اس کی عشاء کی نماز جو ہے رات کی اس نے مطلب ایسے ہی سستی کے طور پر اس نے نہیں ادا کیا اس کا کوئی اس کے اندر عذر نہیں تھا اب وہ فجر کی نماز میں اس کا عزر تھا وہ جو ہے وہ اٹھنا تو چاہتا تھا مگر نہیں پڑھا اس نے ادا نہیں کیا اب ایسی صورت میں جو ہے پہلے وہ عشاء کی نماز ادا کرے گا پھر فجر کی نماز ادا کرے گا یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی دو دن کی نماز یعنی کہ پیر اور منگل کی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ اس کی نماز عزر کی وجہ سے فوت ہوئی ہے یعنی کہ وہ بے ہوش تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا یعنی کہ کوئی گنجائشی نہیں تھی یا مطلب پاگل ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ وہ نماز ادا ہی نہیں کر سکتا تھا تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی شخص ایسا ہو جائے گا اور دوسرے جو دو دن کی جو نماز تھی جیسے بدھ اور منگل اور بدھ بدھ اور جمعرات کی تو بدھ اور جمعرات کی جو اس کی نماز جو چھٹی ہے وہ عزر کی مطلب غیر شرعی طور پر کوئی عزر نہیں تھا زبردستی اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو پہلے وہ بدھ اور جمعرات کی نماز ادا کرے گا اس کے بعد میں وہ پیر اور پیر اور منگل کی نماز ادا کرے گا کیونکہ پیر اور منگل کی جو اس کی نماز قضا ہوئی ہے وہ عذر کی وجہ سے ہوئی ہے اور منگل اور بدھ اور جمعرات کی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ گئے عذر سے نماز قضا ہوئی ہے اس وجہ سے پہلے گئے سوال اور اور ایک ہے کہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے اور کبھی سفر میں سمجھو نماز پڑھنے نہیں ملتی تو اس کے صورت میں کیا حکم ہے برائے کرم وقت کی جو حرمت ہوتی ہے نا جیسے نماز کا وقت جو ہوتا ہے وقت کے حرمت کو پامال لانا ہے سمجھے حرمت رکھنا ہے اس کے وقت کی جیسے آپ کو نہیں پڑھنے مل پا رہا ہے سفر کی وجہ سے یعنی ایسا معاملہ ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہو تو اشارتن آپ نماز ادا کر لیجئے ایسی صورت میں اشارتن آپ نماز ادا کر لیجئے جب بعد میں آپ کو جیسے ہی فرصت ملے یعنی وقت آپ پڑھنے کی گنجائش ہو نماز پڑھنے کی ابھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو تو فوراً وہی نماز واپس سے آپ لوٹا دیں اچھا حضور یہ جی، جو عمر قضا نماز ہے وہ جی۔ فرض جو ظہر کے فرض نماز ہم کو آبے پڑھنے کا ہے وہ جی۔ اس کے ہم پہلے کی سنت اور بعد میں سنت ترک کر کے ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں، سنت بھی پڑھنا پڑے گا نہیں جو فرض نماز قضا ہے تو پہلے فرض نماز ہی ادا کریں گے بعد میں سنت کو ادا کرنا سنت ہے پہلے فرائض ادا کریں گے بعد میں سنت کو شکریہ اور کوئی سوال سوال وہی ہے ابھی ہمارے کو وضو کرنے کا طریقہ سب ہم آپ کو آپ بتا ہم کو اللہ وضو کس طرح کرنے کا پورا ابھی تو ہم تو وضو تو کرتے ہیں بٹ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے انشاءاللہ ابھی کل ابھی جیسے آج جیسے آج میں نے بتایا پہلا جو پہلی جو شرائط شرط ہے نماز کی حدث ناپاکی سے پاک ہونا یعنی وضو اور غسل ہونا تو انشاءاللہ کل سے جو ہے وضو کا مسئلہ ہی چلے گا اس کے بعد میں غسل ہے پھر نجاست چلے گا کیونکہ آج اکثر لوگ ہم ہم کو ابھی بھی ایسے فون آتے ہیں جن کا اب تک غسل صحیح نہیں ہے جب ان کو پوچھا آپ کی نماز صحیح نہیں جیسے فون آتا ہے کبھی پوچھتے ہیں کہ حضرت غسل کیسے لیتے ہیں جب جب ان کو پوچھو بھائی آپ کی عمر کتنی ہے تو بتاتے پچیس سال ہے تیس سال ہے ابھی آپ خود سوچیے اگر وہ شخص پندرہ سال میں بالغ ہوا ہے مثال کے طور پر تو پندرہ سال سے لے کے اگر پچیس سال اس کی عمر ہے تو دس سال کی نمازوں کا کیا پندرہ سال سے پچیس سال کے درمیان میں جو اس نے نماز ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ دس سال کی نمازوں کا کیا ہوگا یعنی اب تک اس کا غسل صحیح نہیں ہے ہم کو ایسے بھی فون آتے ہیں لیکن دیکھیے علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی آدمی جو ہے ماں کے بچپن سے یعنی کہ جب آدمی جھولے میں ہوتا ہے بچپن میں ماں کے پیٹ سے لے کر جو ہے آدمی قبر میں جانے تک آدمی جو ہے آدمی کے لیے وقت ہے آدمی علم دین کبھی بھی سیکھ سکتا ہے علم دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ آدمی شرمائے یا کچھ کرے کوئی شرم نہیں ہے علم دین آپ کبھی بھی سیکھ سکتے ہو ابھی جیسے تین سال پہلے کی بات ہے میرے محلے میں ایک تقریباً پینسٹھ سال کا آدمی میرے پاس آیا اور مجھ کو کہنے لگا کہ حضرت مجھ کو جو ہے وضو کرنا سیکھنا ہے اس نے وضو اس کو آتا تھا کرنا مگر مجھ کو پھر بولا کہ آپ میری وضو چیک کیجیے میں وضو صحیح کرتا ہوں کہ نہیں تو نہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے اتنی بڑی عمر میں آدمی اپنے آپ کو جھکانا اور بولنا کہ میرا وضو چیک کیجیے اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اس آدمی کو اس کے علم میں برکت دے ماشاء اللہ اس نے اتنا شخص میں ان کو جو ہاؤس پر لے کر گیا ہاؤس پر سب سے پہلے انہوں نے مجھ کو وضو کر کے بتایا کہ دیکھیے میں ایسے ایسی وضو کرتا ہوں تو جو کمیاں اس کے اندر تھی ان کے ان کے وضو میں تو میں نے جو ہے اس کمی جو بھی یعنی کہ جو سنت ادا نہیں ہو رہی تھی یا کچھ مسئلہ تھا میں نے ان کو بتا دیا ماشاء اللہ وہ اسی طریقے سے کر رہے تو میں نے ان کی مثال اس لیے دیا کہ آپ لوگ یہ مت سوچیے کہ ہماری دادی ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہماری عمر اتنی ہے دیکھیے علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے آدمی کبھی بھی جو ہے علم دین سیکھ سکتا ہے کوئی سوال اور اچھا مدینہ جو یہ پینٹ جو پہنتے ہیں کے نیچے گئے گا تو نماز ہو جائے گی یا اس کو کم کرنا پڑے گا نہیں ٹکنا کے نیچے رہے گا تو بھی نماز ہو جائے گی مگر جو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ٹکنوں کے اوپر رہنا یہ سنت ہے سنت کے خلاف ہو جائے گا اچھا وہ فولڈ جو فولڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر فولڈ کر کے اوپر کر کے نماز پڑھتے ہیں نماز نماز ہو جائے گی کراہتے مکرو ہے ویسا نماز ہو جائے گی اگر سٹینڈ بری ہے تو اس کو فولڈ کرے یا نیچا چھوڑ دے کیا بہتر ہے دونوں میں اگر فولڈ نہیں کرو گے تو جو پریس میں آپ جھاڑو مارتے جاؤ گے پھر اور جی مگر جو جو سے اپنے بہت سے علماء بتاتے ہیں کہ فولڈ مت کرو بہت سے علماء بتاتے کہ نیچے مت چھوڑو تو ابھی صحیح کیا ان دونوں میں اس میں جو ہے نجاست لگنے کا خدشہ ہے اگر آپ نیچے چھوڑ دو ایسے ہی حضرت اکثر لوگ کیا کرتے باہر تو اوپر کرتے مگر مسجد میں نیچے چھوڑتے کوئی مشکل نہیں دونوں چلے گا جی جزاک اللہ جزاک اللہ ٹھیک ہے یعنی آپ آج کے آج کا جو درس ہوا وہ آپ کو پورا مکمل سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو جی جی جی ہاں۔ آپ سے اچھا، گزارش ہے وہ تھوڑا سلو بولا ہم تھوڑا لکھ سکتے ہیں پورا اچھا ٹھیک ٹھیک ان شاء اللہ ان شاء اللہ کل ماشاء اچھا لکھ لیے گا تو تھوڑا ہمارے ذہن میں رہتے پھر کبھی ہم کو پڑھنے بھی ہو سکے جی جی جی اللہ جو ہے ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور آج کا جو بھی درس ہوا ہے اللہ عزوجل اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو کے ساتھ دین و سنیت کا کام شافی مسلق کا کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ عزوجل ہم کو اس کے نیک بندوں میں سے بنائے اور ہماری سے پہلے پہلے اللہ عزوجل بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے آمین آمین, اور آپ آزاد سے بھی گزارش ہے کل میری والدہ کا چالیسواں ہے دعا کرے اللہ ان کو جو ہے ان کی بلا حساب و کتاب مقصد فرمائے اور ٹھیک ہے انشاء اللہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام